فرمایا انسان کی ضرورت اور حاجت دو قسم کی ہیں کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک اس میں جان ہے بدن ہے آزا ہیں ہاتھ پاؤں ہے آنکھ ناک کان اور دوسری اس سے زیادہ قیمتی دوسری ایک چیز اس بدن سے زیادہ قیمتی وہ اس میں روح ہے جس کی اصل قیمت پڑتی ہے اور جو بات میں نے اس لیے کہی کہ جب روح نکل جاتی ہے اپنے پیارے کو ہم اٹھا کر گڑے میں پھینکاتے ہیں آنکھ موجود ہے شکل ہے صورت ہے ہاتھ ہے پیر ہے بدن ہے سب کچھ ہے ڈانچہ آدمی کا سامنا ہے لیکن گھر والے روتے ہیں کہ ختم ہو گیا عربی کیسے ختم ہو گیا کہ جی روح نکل گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قیمتی شہ روح ہے روح کے بغیر بدن بیکار جسم بیکار اعضا بیکار شکل صورت بیکار بیکار سمجھتے ہیں جبھی تو گھر والے پھینک کے آتے ہیں بہنا بیگم کو قبر کے گڑھے کون پھینکے لختے جگر کو کون پھینکے پیاری والدہ کے اوپر مٹی کون ڈالے وہ محبوبہ اور وہ بیگم جس کے چہرے پہ کبھی گرد کا داغ دیکھنا گوارا نہیں کیا دھڑا مٹی کون ڈالے میں نے عرض کیا کہ آدمی کی ضرورت بھی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک اس میں بدن ہے آزا ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے جب روح ہوتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے یہ کسی کا ابا ہوتا ہے کسی کی اماں ہوتی ہے کسی کی بیگم ہوتی ہے کسی کا شوہر ہوتا ہے کسی کا بیٹا ہوتا ہے کسی کا نوکر کی ہوتا ہے کوئی سردار ہوتا ہے جب روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا تو ضرورت بھی دو قسم کی ہیں ایک بدن کی ضرورت ہے اور ایک روح کی ضرورت ہے بدن کی ضرورت ہے روٹی کھانا نہ ملے تو آدمی تنگ ہو جاتا ہے بھوک لگتی ہے پیٹ میں پانی نہ ملے تو پیاس لگتی ہے ٹھنڈ نہ ملے تو گرمی لگتی ہے ٹھنڈی میں اگر گرمی میسر نہ آئے تو ٹھنڈی ستاتی ہے یہ آدمی کے بدن کی ضرورت ہے پانی ہے سورج ہے ہوا ہے مکان ہے دکان ہے کاروبار ہے تخت شہنشاہی ہے سلطنت ہے یہ ساری کی ساری آدمی کی بدن کی جسم کی ضرورت ہے جب بدن کی اتنی ساری ضرورتیں ہیں اور حاجات ہیں تو روح کی جو اصل چیز ہے جو قیمتی شے ہے ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں ہماری عربی زبان میں ظرف کہتے ہیں برتن کو تھا کو اور مضروف کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر ڈالی جائے جیسے شیشی ظرف ہے اندر کا تیل مضروف ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیمت باہر کی نہیں لگتی اندر کی چیز کی قیمت لگتی ہے بوتل ہے خالی بوتل کی قیمت آٹھ آنے اس میں شربت بنا کر بھر دو تو قیمت بیس روپے اس میں تیل بھر دو تو پندرہ روپے اور اگر اسی شیشی میں کوئی اعلی درجے کی کیمیائی دوا بھر دو تو ہزاروں روپے اور اگر کستوری بھر دو تو لاکھوں کروڑوں روپے قیمت بڑھی گھٹی اندر والی چیز کے حساب سے اگر سرسوں کا تیل اندر ہے تو معمولی قیمت اگر پانی میٹھا شربت اگر اندر ہے تو معمولی قیمت اور اگر اس بوتل میں عطر ہے خوشبو ہے سافران کا عطر ہے گلاب کا ہے ہنا ہے چمیلی ہے گلاب ہے رات کی رانی ہے اور کستوری ہے امبر ہے تو اس بوتل کی قیمت لاکھوں کے حساب سے جا بنتی ہے تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے باہر کی نہیں یہ پھل فروٹ لے لیں آپ اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکا کوئی کسی کو بیچے کوئی خریدتا ہے اندر کے گردے کی قیمت ہے مالٹی کی اندر کی چیز کی قیمت ہے آم کی اندر کی چیز کی قیمت ہے تو آدمی کے اندر جو روح ہے اصل قیمت اس کی ہے ہر شخص ابا کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو امی کہہ کر بلاتا ہے بیگم صاحبہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے روح نکل گئی کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں آزا کی ضرورتیں ہیں اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے روح بھی مردہ ہو جاتا ہے روح مر جاتا ہے روح ذلیل ہو جاتا ہے ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زان مؤمن او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آدمی بدکاری کرتا ہے سنا کرتا ہے گنا کرتا ہے حرام خوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کمیلے تجھے شرم نہ آئی مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے لا يسرق سارق وهو مؤمن او كما قال النبي صلی اللہ تعالى علیہ وسلم جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان دور چلا جاتا ہے اور جب آدمی ذلیل کھانے کھاتا ہے حرام کھاتا ہے اس کا اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر روح کی ضرورت ہے نماز روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے جس زمانے کے لوگوں عوام اور حکام چھوٹے اور بڑے امیر اور غریب مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے سارے معاملات میں پھر فطور ہے اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرما ظہر الفساد فی البر والبحر ظہر الفساد بل البر بہل فساد مچ گیا زمین میں زماں میں خشکی میں تری میں محلے میں بازار میں فساد ہے فتنا ہے فرمایا بیمار کا سبق آئی دن اللہ پاک نے اعلان کر دیا پہلے بتا دیا یہ جتنے بھی جھگڑے یہ جتنے بھی فساد ہیں یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ جتنی پریشانیاں ہیں فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے بیمار کا سبق آئی دن اللہ پاک کہتا ہوں لوگو میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں اور لوگو میں رحیم ہوں ظالم نہیں میں کریم ہوں متشدد نہیں میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تیرے سارے عیب چھپائے اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو ذرا سوچو تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی بیوی کی حرکتیں کبھی خام ان کو نہ بتائی بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی ماں باپ کا کمینہ پر میں نے اولاد سے چھپا لیا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے تمام نیتوں کے معاملات کا بننا ہے فرما زہر الفساد فی البر والبحر زمین میں زماں میں تری میں خشکی میں اپنوں میں پرایوں میں دور میں نزدیک میں فساد مچ گیا اللہ پاک نے اعلان کر دیا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا کیوں سر پڑ گیا کیوں جھگڑا پڑ گیا کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بد گمان ہو گئی فرمایا بیمار کا سبق آئی دن او لوگو میں ظالم نہیں تیری کرتوت ہے تیری بدامالی ہے تیری نیت کی خرابی الہی آخرت میں سزا دینا تھا یہاں کیسی سزا آ گئی فرمایا لیو دی کہوں ہائے ہائے فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے شاید تجھے غیرت آ جائے دن کو یاد آ جائے شام کو یاد آ جائے اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے جب بھی ڈر آئے جب بھی میرے سے تو ڈرے رات میں دل میں صبح میں شام میں جس وقت تیرا دل کرے تو وہ کرنا تیرا کام ہے تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے تو میرے دروازے پہ آنے والا تو بند فرمایا اللہ لا الہ الا هو القیوم جس وقت تیرا دل کرے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں بھاڑے لگانے کی ضرورت نہیں کسی کا ترلا کرنے کی عادت نہیں کوٹڑی میں پڑے پڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے زبان تیری ہو یاد میری ہو وہی کا عبادی انی پکار کے دیکھ کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گے سلا کرنے جاؤ گے پہلے میرا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا فرمایا میرے بندے اگر آتے ہوئے کو تجھے میں چکا دے دوں تجھے سینے سے کون لگائے گا تجھے ماں دفع کر سکتی ہے باپ تجھے جائیداد سے عق کر سکتا ہے بیوی روٹ کے بیٹھ سکتی ہے اولاد تیری بازی ہو سکتی ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب میں دھکا کیسے دوں ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں میں کیسے چھوڑوں تیری اماں سوئی رہتی تھی ابا سویا ہوتا تھا دادی سوئی تھی نانی سوئی تھی سارا خاندان سویا کرتا تھا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بلایا کرتا تھا میں تجھے پرے کروں کیسے ساری عمر کفر کرتا جا جس وقت تیرا دل کرے آ جا آنا تیرا کام ہے کریمی کے دریا میں گوتا دے کر معاف کرنا میرا کام ہے بلکہ قرآن کریم میں توجہ قرآن کریم میں آٹھویں سپارے میں سورت آراف ہے دوسرا رکو ہے ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لکھے پڑے ہیں اور خدا کے بندو ساری دنیا کو ہر وقت دیکھتے ہو کبھی خدا کا قرآن بھی دیکھا کرو سورت آرام کے دوسرے رکو میں شیطان نے قسم کھائی شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تو تو نے پھٹکا ہی ہے پر میں بھی مم بین ایدیہم و خلفیہم قرآن کے لفظ ہیں کا کام بین آئی دیم و من میں دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا وعن ان شمالیم وہ چاروں طرف سے آؤں گا پھسلاؤں گا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا بلا کا دے دوں اکثر ہوں مالک تیری ذات کی قسم بہکاؤں گا پھسلاؤں گا نہ شکرے بنا کے چھوڑوں گا تباہ کر کے چھوڑوں گا چاروں طرف سے زور لگاؤں گا پورے کا پورا اسی سپارے میں اسی رکو میں اگلی ایت میں اللہ پاک نے قسم کھائی مقابلے میں اللہ پاک نے قسم کھائی تو زور لگا ساری عمر گناہ کرے گا ساری عمر بدکاری کرے گا مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی ماتھا جھکا دیا میں سارے گنا معاف کر دوں گا ایک دن بھی میرے دروازے پہ آ گیا نا پکا ہو کر میں نے کون سا جنت میں اپنا خاندان آباد کرنا ہے میں نے کون سی جنت اپنے ووٹ دینے والوں کے حوالے کرنی ہے اور بنائی تو تیرے لیے ہے نا بنائی تیرے لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج نیتوں میں فساد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تجھے بیماریوں کے جھٹکے یہ مقدموں کے جھٹکے یہ بندوں کے دیے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لیو دی لو گی عاملو میلو لرجی اللہ جل شانو فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تو جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخت ضرورت ہے نماز پڑھنے آتے ہیں نیت صحیح نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نیت صحیح نہیں دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی تفسیر کبیر ہے علامہ فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے سورت فاتحہ کی جو تفسیر ہے مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورت فاتحہ میں اس کی تفسیر میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ ہماری نیتوں کا اثر کہاں تک گیا امام فخر الدین راضی رحیم اللہ لکھتے ہیں نوشیرواں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیا باندھ تھے گنونے جنگل تھے ساتھیوں سے بچھڑ گیا موٹریں نہیں تھی وائرلس نہیں تھی ٹیلی فون نہیں تھے یہ نظام اس وقت کہاں تھا سادہ نظام تھا بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے سارے اہلکاروں سے ہی پھٹ گیا گرمی کا دن ہے ساون بھادو کا موسم ہے سخت پیاس ہے بڑی تکلیف ہے چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا ایک باغ میں جا نکلا اور باغ بھی اناروں کا ہے باغ بھی اناروں کا ہے اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں وہ کہنے لگا کرے نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے میں مسافر ہوں پردیسی ہوں بھٹک گیا ہوں راستہ بھول گیا ہوں بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہو اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانا توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا اور پھر جو اس نے پیا نا اتنا میٹھا اتنا خوش ذائقہ اتنا ٹھنڈا بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا ایسے انار کو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے بات کمال ہے بھائی ہم بادشاہ ہو کر کے سوکھے پوکھے کھاتے ہیں یہ جاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں میں تو بادشاہ ہوں ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا یہ باغ ہم اس سے چھین لیں گے قبضے میں لے لیں گے اور جاتی ہو کر ایسے انار کھائے اللہ غنی بیٹھا رہا کچھ دیر آرام کیا سست آیا اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے اس نے کہا بہت اچھا جی اس نے ایک انار کا دانا اسی پیڑ سے توڑا اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت آٹھواں حصہ رس نکلا آٹھواں حصہ رس نکلا اور جب بادشاہ کو دیا تو ذائقہ بھی خراب لذت بھی خراب رنگ بھی بگڑ گیا خوب کہنے لگا کرے دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے ہی کئی غلط پیڑ کا لا کے دے دیا وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ کو تم نے اسپیشل درخت رکھا ہوا ہے اسپیشل پیڑ رکھا ہوا ہے یا اور کئی سوکھے لال کا لا کے دے دیا وہ نوجوان کہنے لگا مسافر جی اللہ پاک کی قسم ہے درخت تو کیا میں نے تو ٹینی بھی نہیں بدلی میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی جہاں سے پہلا انار لایا تھا بالکل اس کی ساتھ کا لایا ہوں شاخ وہی پیڑ وہی باغ وہی میرا ہاتھ وہی گلاس وہی برتن وہی بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا کہنے لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا پیڑ وہی ہے درخت وہی ہے شاخ وہی ہے ٹانی وہی ہے گلاس وہی ہے تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے ارے ذائقہ بھی خوشبو بھی رنگت بھی مزہ بھی اور رس کا کافی ہونا بھی ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی یہ ساری چیزوں کا کیوں بیڑا ہو گیا اس باپ کے مالک کا نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا کہ فلانے شہر میں وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا کہ ہاں تجھے کیسے پتا چلا اب میں اگلی بات بتاؤں نا خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا خوشبو بھی جل گئی لذت بھی جل گئی او مالک جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف اور جب یہ ظلم ڈھا دوں گا جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا توبہ کی استفار کی رویا ہے اللہ کی حضور میں ہاں ہاں بادشاہ رولیاں کرتے ہیں تم مزدور کبھی نہ روئی ہو ریڑی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑی والا اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا ہے جی میں ٹانگی والا اچھا رولیاں کرتے ہیں تم مزدور کبھی نہ روئی ریڑی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روکتا اور تو نماز نہیں پڑھتا جی میں تو ریڑی والا اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا سے جی میں ٹانگے والا اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو دیہڑی مزدوری کرتا رات کی ٹیلی ویژن دیکھنا مینو کتنے فرصت ہے کدی اسرائیل نو بھی ادا کہہ کے دیکھنا جب اسرائیل آئے نہ کہہ دینا جی میں تو ریڑی والا ہے ہاں۔ وہ دو اگلے فالتو لگا دے گا آئی بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے وہ دیکھو جی غریب کو تو اللہ سائی کے ساتھ نہیں پٹن دے گا خیر امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی کوٹوں والے بنگلوں والے کئی کئی کھانے برات کو شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں پھر سکون کھڑے ہو کے اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں اور ایک تم دیہاتی ہو کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی وہ بھی چھولوں والے اور کنجریوں کے گانے چلیں گے تین دن تین دن کنجریوں کے گانے یہ مزدور یہ پتھیرے یہ چاروں طرف کے محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو گھر میں آتا نہیں بیوی بیمار پڑی ہے بچے کو سانس نہیں آتا ٹیب چل رہی ہے کنجری کا گانا سن رہا ہے سے پیٹ بھر لو لوگ نہیں آتی کا جنازہ اٹھ گیا بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے بھاگتا ہے میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا اب بلکہ کوٹھیوں میں مسلے ہیں کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مزدور غریب جو ہے وہ پڑے پڑے پڑے پڑے پڑے پڑے چلا گیا جب سبا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روئے گا کیا پر کیسا رونا بادشاہ نو رواں دل بادشاہ رویا اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی استفار کی لاہی میں ایسا عزم بھی نہ کروں گا ارادہ بھی نہ کروں گا نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں مجھے معافی عطا فرما اس لیے فرمایا یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء شہداء للہ سا لوگوں انصاف کرو عدل کرو ظلم نہ کرو بلا قوم مل کم تعدلوا عدل کیا کرو انصاف کیا کرو ظلم نہ کیا کرو اب تم سارے سوچ رہے ہو گے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے بس میں بیٹھے ہیں آپ تین آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا اب تیسرا بیچارہ لٹکن کلاس میں ہے ایک گھنٹہ تیری ساتھ اس نے سفر کیا تو نے اسی میں اس کا حق مار لیا تجھے پتہ بھی نہ چلا تیرے امال کا بیڑا گرک ہو گیا علم بھی نہ ہوا مولانا اشرف علی خانوی سلط رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا اور یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا حکم ہو گیا اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کی لائی ساری دنیا سے مخفی ہوگا ساری دنیا سے اوجھل ہوگا تیرے سے تو اوجھل پردہ نہیں میں قاتل تو نہیں مجھے پھانسی لگوانا تیری مرضی علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا کھو کی جو نالی چل رہی تھی پانی چل رہا تھا کھیت میں لگ رہا تھا تو نالی پہ بیٹھا تھا ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا تو نے ہاتھ سے یوں پیڑ پہ پیچھے کو کر دیا پھر وہ کنارے کی طرف آیا پھر تو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا پھر وہ کنارے کی طرف آیا ہتا کے ڈوب گیا تو نے کنارے پہ نہ آنے دیا اور وہ میری مخلوق نہ تھی ہے تو تو قاتل پر مثل دوسری ہے ریکارڈ دوسرا ہے تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا کس گنا میں مارا کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے جب تک وہ ڈوب نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے جی پتہ نہیں کیڑے گنا میں میں پھنس گیا کیڑے ایسا تو جنید مغدادی گنا کردہ ہی نہیں جن لوگوں کی بہو بیٹیاں تارنی حرام نگاہ ہے تیری حرام کان ہے تیرے حرام زبان ہے تیری حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے اور پھر اطمینان کی امید رکھتا ہے بادشاہ عادل اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی استغفار کی رویا اپنے گناہوں پہ اللہ کی حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے اس مزے کو تو کیا جانے تجھے کیا پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اونچا ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی جہنم کا ذکر جو آیا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا بہتر نیچے پرنالے سے چپکنے لگا ایک آدمی جو نیچے سے گزرا اس کی پگڑی پہ آنسو پڑے اس نے آواز لگا رہے ہے میرے کپڑے پلیز کر دیے خاجا حسن روتا ہوا کہنے لگا واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے میں حسن بشری کی آنکھوں کا پانی ہے اور تو کیوں رویا کہتا اللہ کے قہر سے ڈر کے رویا وہ بے قدردان تھا پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے انہوں نے کہا ابا کیوں کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا نہ ایسا رونا آئے حسن بصری کے آنسو اس پہ ٹپک گئے میرے کفن میں رکھ دینا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا عرض کروں گا حسن بصری کی آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں بادشاہ رویا اور پھر شام ہوئی کہنے لگا لو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں برکت دے چلا ہوں مسافر ہوں دور میں نے جانا ہے ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے اس نے کہا جی بالکل اس نے انار توڑا اور وہی برتن صبح والا اس نے انار کے دانے نچوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکلنا ہی تھا اس پہلے انار سے بھی دگنا رس خوش ذائقہ مٹھاس اعلی درجے کا بادشاہ کہنے لگا رہے بھائی بتا دے یہ کوئی پیڑ تم نے اسپیشل رکھا ہوا ہے الگ ان کہا نہیں جی میں نے تو درخت اور پیڑ کو کیا بدلتا میں نے تو اب تک ٹہنی بھی نہیں بدلی تینوں انار وہیں سے توڑے لگا پھر نوجوان یہ کیا رد و بدل ہے نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی بڑا پشمان الہی ارادے یوں جاتے ہیں ارادے وہاں تک پہنچتے ہیں پتوں تک دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں اس خدا خداوند کریم نے فرما دیا یا لمح ان آئل مما تو اس تیری آنکھوں کے اشاروں کو بھی میں جانتا ہوں تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے اور حضرت شیخ شادی رحمت اللہ علی نے تو کمال کر دیا یہ فرماتے ہیں ستم کش گر آہی ستم کش گر آہی بر رد سا دل زند سوز او شولا در آب گل او لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو مظلوم کے دل کی آہ دھواں اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی ستایا نہ کر مر مردم آزاری اے تم درائی کہ کنا دہر سدبر تو کہرے خدائی ڈر اس کے قہر سے ڈر اس کے غزب سے ڈر اس کی بندہ نوازی سے وہ تیری رگوں کو مروڑ کے رکھ دے گا خدا کی قسم جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے شام کو سوئے تخت و تاج کا مالک صبح اٹھ کر تختے پھانسی پہ الگ ہے مالک کی ذات ہم لوگوں نے پہچان کرنی چھوڑ دی مولوی نے تجھے قرآن سنانا چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چھوڑ دی تیرا ذہن جگلالو بن گیا تیرا دماغ پارٹی بازی کا بن گیا جب تک مولوی کسی کو دو چار گالی نہ دے تجھے تسلی نہیں ہوتی تیرا جمع نہیں ہوتا تیرا پیٹ نہیں بڑھتا اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تجھے قبر میں بڑی مہنگی پڑے گی شاد مک بل سی پان بیچارا زہور مکم پر ضعیفان فان بے چارہ ظہور بھی اندیش آخر زتنگی یہ گہور شادی کہتا ہے قبر کا اندھیرا بھی کبھی یاد کر لیا کر ہاں، قبر کی تنہائی کو کبھی یاد کیا کر قبر کی خلوت کو کبھی یاد کیا کر نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی نہ بیگم نہ اما نہ پارٹی نہ خاندان کوئی نہیں ہوگا تو اکیلا ہوگا اکیلا تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم تمام معاملات پر سوچتے ہیں لیکن اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے صبح آواز کھلتے ہی یہ سوچتے ہیں آج کیا ہیرا پھیری کروں آج کیا میں طریقہ واردات اختیار کروں آج کس کا نمبر لگاؤں کون سے طریقے سے ٹھگی ماروں جب صبح اٹھتی نیت یہ ہے پھر برکت کہاں پھر رحمت کہاں پھر سکون کہاں پھر ایمان کہاں پھر قرآن کہاں کم کم سے نیتوں میں تو رکھو سکون اتنی بڑی دولت ہے جو آج بادشاہوں کو میسر نہیں تخت و تاج کے مالکوں کو اطمینان نہیں ملتا کہ ہم لوگوں نے پریشانیاں خرید رکھی ہیں اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے ہم کوٹھیوں کے پیچھے لگ گئے ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا اللہ میاں سے ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے ہر آدمی بنگلے کا صاف دیکھ رہا ہے کمال ہو گیا جائز ناجائز ہی نہیں جن کو کوٹھی دے کے آؤ گے جاؤ گے نا بہت ممکن ہے کہ تیری قبر پہ کچھ ساری زندگی میں تھوکنے بھی نہ آئے جن کو بنگلہ دے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے تیری قبر کی طرف کبھی منہ کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لینا اس لیے میں لالچ کے طور پر نہیں بلکہ عام جرنل بات کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو علماء سے تعلق اپنا رکھا کرو خدا کی قسم اگر اس کی زندگی میں یہ تیری خبر آ گئی کہ فلانا خدمت گزار فوت ہو گیا تو یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں یہ اولاد کو نہیں روتے یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں اور ساری زندگی روتے دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں دیکھ تجھے تو لوٹا پکڑانے کی بھی تمیز نہیں میرا فلانا خلیفہ تھا فلانا مرید تھا وہ یوں خدمت کیا کرتا تھا اور ویسے بھی کمرے کی جماعت والے ساتھی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت سے خدا ملتا ہے اور خدمت عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے جب خدا مل گیا تو جنت اللہ میاں کہاں لے کے جائے گا ہم سے اسی لیے کل بھی کچھ لوگ اور پرسوں پرسوں سے سارے ملک سے مہینہ بھر ہو گیا پوری دنیا سے لوگ رائے رائبنڈ آ رہے ہیں اور مرکز میں قیام کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں نہ کسی کی کوئی سیاسی غرض ہے نہ دنیاوی غرض ہے نہ کسی کو جتانا مقصود ہے نہ کسی کو ہرانا مطلوب ہے نہ کسی کو پچھاڑنا مقصود ہے نہ کسی کی ذلت مقصود ہے ہر آدمی کی یہ ایک آرزو ہے ایک تمنا ہے اے اللہ میرا ایمان سے خاتمہ ہو جائے تو ہمارے یہاں سے طالب علم بھی استاد بھی اکثر ساتھی بھی بچے بھی رات چلے گئے آپ سب لوگ جتنا بھی کسی کو وقت مل سکتا ہے اس اجتماع میں شامل ہو جاؤ حج کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اجتماع ہے اتنا رش اتنی مخلوق خدا خدا کی قسم اللہ جانے کتنے ابدال آتے ہیں اللہ جانے کتنے غوث آتے ہیں اور کتنے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں اگر تیری بیماری کا علاج نہیں تو میں تجھے دعوت دوں گا کہ وہاں دعا میں شامل ہو جاؤں اگر تجھے مقدمے میں راستہ نہیں ملتا میں تجھے دعوت دوں گا جہاں تیس بیس لاکھ آدمی آمین رو کے کہے گا تو آمین ان کے ساتھ اپنی ملا کے تو دیکھ کا پابند بن جا وقت نکال کر آگے پیچھے کر کے دعا میں ایک دن کے لیے ایک رات کے لیے سارے شامل ہو جاؤ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے بھی دعا کرو کہ یہ مسجد کا کام اللہ پاک پورا فرما دے اور اس کے لیے امداد بھی اللہ پاک غیر بھی فرمائے کہ یہ سارا کام چلتا ہے ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہے اللہ پاک سب تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے امان الحمد للہ رب العالمین ایک ساتھی ہے شاگرد بھی ہے میرا حافظ خان احمد حافظ آباد میں رہتا ہے اس کا وقت آیا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مقصد فرمائے لاہور خط لکھا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا گھر سے دوڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو واپس گھر پہنچا دے جو کام صاحب ہیں وہ بھی بےچارے ہو گئے وہ فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مقصد فرمائے سب دعا کرو الہی جتنے بھی ہم سے بچھڑ گئے قبروں میں چلے گئے سب کی مقصد فرما دے ایک ہے اس کا بچہ گم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے اس کے بچے کو واپس گھر پہنچائے یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے ہر شخص کی جان کا یا اللہ سب کے کرم فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما آبا و اجداد کی مقصد فرما اللہ خدمت گزاروں کی مقصد مسجد کے خدمت گزاروں کے کاروبار میں فصل میں برکت عطا فرما جان میں مال میں برکت عطا فرما اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما لالی تمام ممت کے فضل و کرم فرما ساری امت کی بخشش فرما جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے یا اللہ دو جہان کی عذاب سے بچا یا اللہ ہمیں آزمائش اور ان کے عام سے ہم سب کی حفاظت فرما سرفراز خان صاحب دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ گھر کو آباد رکھے اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما جس رائے کے اجتماع کو انتہائی کامیاب فرما ہدایت کا ذریعہ بنا ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا یا اللہ اس اجتماع سے دین کی ہوا چلا ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما یا اللہ موت آئے تو ایمان اور کلمے والی موت عطا فرما یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے کسی کا دل کھا کے نہ مرے بلائی کسی کو پھتا کے نہ مرے اے اللہ مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے یا اللہ بستی پہ علاقے پہ ملک پہ سارے پہ فضل فرما سارے پاکستان کی حفاظت فرما سارے پاکستان کی داخلی خارج دشمنوں سے حفاظت فرما ربنا فی بنا حسنت حسرت وکن ادا بنار حضرت صاحب میرے ساری عمر کے پرانے خدمت گزار ہیں کئی مہینوں کے بعد آج جمعے میں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ پھر ملا اللہ تعالیٰ کل بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمانا ہی عطا فرمائے اور ہم سب کو مجھے بھی کئی تکلیفیں یا اللہ تمام کو دور فرما صحت کاملہ عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد ابا قرآن سنت کی روشنی میں خدا کے کی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ مخلوق کے پاس جاؤ انہیں خالق کی حیثیت بتلاؤ اور انہیں یہ بات سمجھاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے بلکہ تم کسی کی پیداوار ہو کسی نے تمہیں بنایا ہے کوئی تمہیں پاگ رہا ہے صرف تمہیں کوئی مار دے گا اور پھر زندہ کر لے گا کئی وقت قرون اب اللہ اس خدا کا انکار کرتے ہو بکم تم امواتن یا تم تم نہ تھے تمہیں اللہ پاک نے بنا لیا زندہ کر لیا تم میں تم پھر تم سے موت بھیج دے گا تم میں تم پھر تمہیں زندہ کر کے تمام حساب کتاب دے گا تبارک الگی بھی ابھی ہند تمام برکتیں ان کے ہاتھ میں ہیں جس کی ملک میں چہر اٹھائی ہے وہ کل شعیل قبیر اور وہ ہر چیز سے قابل ہے اللہ بھی خلق الموت اول حیات اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے ہے کہیں فکر اس بات کا نے زندگی کا ٹھیکہ کسی اور پیر فقیر کو بھی دے رکھتا ہے کے خزانوں کی کنجیاں پروتنارے عالم کے پاس ہے اللہ خالق کل میل تمام کمیل آسمان کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہمارا ذرہ ذرہ کترا کترا پتا پتا میرے سمجھے قدرت میں ہے کسی کو چاہوں سال کی زندگی عطا کروں کسی کو چاہوں دنیا میں صرف دو سانس لینے دوں کسی کو چاہوں کو کھی تک سے شہم عطا کر دوں اور جس کو چاہوں بھی ٹکڑے منگوا کے دلیل کر کے مار دوں میں نے اپنا شریف کار کسی کو نہیں بنایا میرا ساتھی کوئی نہیں ہم کوئی نہیں مثل کوئی نہیں مثال کوئی نہیں میری شکل و صورت کوئی نہیں میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں لمبی علی دمی اول میرے تعلقات اولاد والے ماں باپ والے نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں نکلی میری کوئی نکل نہیں میں شکل و صورت سے پاس ہوں لباس اور بدن سے پاس ہوں کھانے پینے سے پاس ہوں سونے تھک جانے سے پاس ہوں میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے کوئی مطلب ہے کوئی منشا ہے اور کمہار ایک ذرا کا برتن بغیر مطلب کے لیے بنا تھا اللہ پاک پر ماتے ہو میرے بندے میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کی یوں ہی تو نہیں بنایا تم بغیر مطلب کہ چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کرتے بغیر مطلب کے دو قدم چل کے نہیں جاتے اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کی کش کرتا ہے کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کی بنایا میرا بھی کوئی مقصد ہے میری بھی کوئی ہے فرمایا تیرے پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اتراس کر دیا ورنہ سب بھی ہو جی کا مانو کب سب بھی تک اور تعریف تک تقدیر کے لیے تیری تصویر و تحریر کے لیے ہم بڑے کافی ہے تو انسان کو پیدا نہ بڑا عمر ثابت ہوگا بڑا سکھا مچائے گا دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا قتل و غارت مچا دے گا تمیز عقل شعور کی کام لا لے گا اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کام کے میرے فرشتوں کو دھمکی دی اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے نہ اپنی ضروریات اور آزاد کی پرواہ کریں گے میں خدا کے نام پر جیے گئے میں خدا کا نام لے لیتے لے مر جائے فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا فرشتوں نے اقرار کیا تھا ان کے سامنے میرا تیرا حال تھا جو آج ہم نے برپا کر رکھا ہے زمین میں دماؤ میں خشکی میں کری میں فساد ہی فساد جتنے آمان آج ہم سے سرکب ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فساد کی بنیاد ہے فتنے کی بنیاد ہے اس سے بڑھ کر کے کیا کی حد ہوگی